بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ علی اللہ مرتب پیر بھی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں باپ یہ باندھا تھا کہ ملائے ساخل یعنی وہ فرشتے جو زمین میں ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں اور ملائے اعلیٰ میں اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے پھر انہوں نے یہ بتایا یہ فرشتے کیسے ان کی تخلیق ہوتی ہے اور فرشتوں کے اقسام ان کی قسمیں جو بیان کی فرشتوں کی اقسام تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عناصر اربع ان سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ تفصیل سے بات گزر گئی اور پھر ہم اس بات پر آئے کہ اس کائنات میں نظام جو چل رہا ہے اس میں فرشتوں کا کیا دخل ہے اور اللہ تعالی کی تکوینی کام جو ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے تکوینیات کے کاموں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے لفظ کن سے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ کائنات میں دنیا میں ایک پتا ہوا کا چھونکا اور مٹی کا ذرہ بھی اس وقت تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ تعالی کا حکم نہ ہو مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں خاص طور سے اللہ ہی کا حکم ہو تو ہو اور اسباب وسائل اور ذرائع ان گاؤں تک نہیں پہنچ سکتے مثلاً فرمایا کہ وما ان اور کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے کہ وہ مر جائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہی کوئی مرتا ہے اللہ مالک الملک اور آج اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا مانگیے کہ جو ساری بادشاہی کا مالک ہے ملک کا مالک ہے ملک سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کے قبضے میں ہے اس کا ملک اس کی سلطنت اس کا قبضہ اس کی قدرت ساری کائنات پہ حاوی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بادشاہی سے نکلی ہوئی قل اللہ مالک الملک تو تلمل کا منتشا جس کو آپ چاہیں حکومت دیں تو کا حکومت کو چھین لے اب یہ حکومتوں کا دینا اور چھین لینا یہ اتنے بڑے کام ہیں کہ اللہ تعالی کے خاص حکم کے بغیر یہ نہیں ہو تو اس قسم کے جتنے کام ہیں یہ تقوینیات ہیں بارشوں کا برسانا اولاد کا دینا اللہ نے فرمایا یہ بولیں گے شاہ اللہ جس کو چاہے دے دے لڑکے اور جس کو چاہے لڑکیاں دے دے اور اناسا اور جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے جا یہ شاہ وقیمہ اور جس کو اللہ چاہے اولاد نہ دے اب یہ سارے کام ایسے ہیں کہ اللہ کی تکوینیات ہے یعنی اس کا کن کہہ دینا اس سے جو عالم وجود میں آتا ہے اسے کہتے ہیں تکوینیات اور ایک تشریعات ہے شریعت ابھی آپ نے نماز پڑھی یہ تشریح ہے شریعت ہے ابھی کچھ لوگ حج کر کے آئے یہ تشریح ہے شریعت ہے اسی طرح کچھ لوگ زکات دی انہوں نے وہ تشریح ہے اب آگے رمضان آ جائے گا چند ماہ کے بعد لوگ روزے رکھیں گے عالم تشریعات ہے اللہ نے ہمیں عالم تشریعات کا پابند کیا ہے تکوینیات میں نہ ہمارا دخل ہے نہ خدا ہم سے پوچھتا ہے نہ خدا کو کوئی احتیاط ہے خدا کو تو عالم تشریعات کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے اس کے بندے نماز روزہ کریں اپنے لیے کرتے ہیں نہ کریں تو اس سے کیا پہ کوئی مرتا ہے تو اللہ کو اس سے کیا اس کی بادشاہی میں کیا فرق پڑتا ہے جب یہ کائنات نہیں تھی اس وقت بھی حکمران تھا اس وقت بھی اللہ اللہ ہی تھا یہ کائنات ساری مٹا دے تب بھی اللہ اللہ ہی ہے اور اس کی مخلوق ساری کی ساری اس کی محتاج ہے تو اللہ تکوینیات میں جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے اس کام کی حکمتیں کئی صدیوں میں سمجھ آتی ہیں انسان کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے اب یہ سمجھ لیں کہ ٹی وی ڈراما ہے اسٹیج پہ ڈراما ہے فلم ہے واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے لیکن لوگ بتاتے ہیں جیسے لوگوں میں بیٹھے آپ کو لاہور میں اسٹوڈیو جو فلم بناتے ہیں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی مردوں اور عورتوں کی کسی فلم میں کام مل جائے تو اس ساری فلم میں اس کا کام صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ اس نے کسی افسر کے آنے پہ دروازہ کھولنا ہے بس چائے کی ایک پیاری لا کے رکھنی ہے تو وہ پوری فلم جو دو چار گھنٹے کی ہوگی اس میں اس کا حصہ صرف اتنا کا ہے یہ جب فلم پوری بن کے آئے گی تو اسے پتا چلے گا کہ فلم کی سٹوری کیا تھی اس میں میرا کردار کیا تھا میرے کردار میں کوئی فرق ڈالا یا نہ ڈالا میں نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا اسی طرح اللہ کی جو کائنات چلتی ہے کبھی کبھی سینکڑوں اور ہزاروں سال کی وہ ایک فلم بنتی ہے اس فلم میں ستر اسی برس کے لیے ہم آئے آپ آئے اور اپنا پارٹ پلے کر کے چلے گئے اب نہ ہمیں پتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے نہ اور آگے کا تو بالکل ہی پتا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے تو اب آدمی کیا کہے کہ خدا یہ کائنات کیسے چلا رہا ہے اسے کیا پتا کہ اس کا اس میں پارٹ اس سے بھی کم ہو جتنی چائے کا ایک کپ پیش کرنے والے کا تھا تو آدمی تکوینیات کو نہیں سمجھ سکتا اب اس کی مثال دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام السلام وہ آئے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ ربنا وبین رسول اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد میں بھیج دے اور اس کے یہ یہ کام دعا کر کے چلے گئے دنیا سے پھر بنی اسرائیل پھر جنگیں ان کی پھر کیا کیا چیزیں ہوتی رہیں پھر سے مسیح علیہ السلام آئے پھر آسمان پہ اٹھا کیے گئے پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت ابراہیم علیہ کی دعا سے دو ہزار سال بعد اس وقت جو حاضرہ نے پوچھا تھا یا سارا نے پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہ ہمیں اس مکہ میں جہاں کوئی پانی نہیں ہے جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں غیر زیزہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہی کہا کہ اللہ میں اپنی تو ابھی اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جہاں پہ اللہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے نہ تو یہاں زراعت ہوتی ہے نہ کچھ اور چیز ہند محرم صرف ایک چیز ہے وہ عزت والا تیرا گھر ہے اور کچھ نہیں اس بیوی کہتی ہے کہ اب مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں ابراہیم کہاں جنگل میں علیہ السلام السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں آ کر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس نے کہا اچھا یہ تو بتا دیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا آپ کی اپنی مرضی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے تو اس عورت نے کہا کہ پھر اللہ ضائع نہیں کرے جب اللہ کا حکم وہ جو سوال کر رہی تھی کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے معاذ اللہ روتی پیٹتی کہتی طلاق دے دو مجھے اس جگہ سے میں بھاگ رہی ہوں بچہ لے کے کہیں اور چلی جاتی ہوں تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے بیوی کی اور تمہیں بچوں کا بھی کوئی فکر نہیں یہ ساری باتیں ہوتی تو کیا ہوتا وہ ایک چیز تھی جو اللہ نے شروع کی اور وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے وہ بچہ ان کا اسماعیل چھوٹا سا تھا وہ آباد ہوئے زمزم نکلا سارا ہوتے ہوتے یہ پوری کی پوری جو کہانی تھی یا اللہ کی جو حکمت تھی دو ہزار سال میں جا کر یہ پوری ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی حقیقت کیا ہے تو آپ نے دعوت علی ابراہیم وہ جو ابراہیم علیہ السلام میرے والد نے دعا کی تھی میں اس کا نتیجہ ہوں تو ایک دعا پوری ہونے کے لیے دو ہزار سال لگ گئے اور بیچ میں کتنے صلاحت السلام آئے اب کوئی پوچھتا کہ اس جگہ پر کیوں آگے جا رہے ہو تو شاید انہیں خود بھی پتا نہیں تھا کہ آگے کو یہاں کیا ہے اب بیوی کو کیا پتا تھا کہ مجھے جس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے اثرات دو ہزار سال کے بعد دنیا کے سامنے آئے ایک آدمی جو جلدی مر گیا جوانی میں موت آ گئی کون جانتا ہے اس کو اور انسان کی عمر اتنی ہوتی نہیں انسان تو ستر سال اسی سال نبے سال اپنا آپ کے رول پلے کیا سب کے چلا گیا آدمی اب چاہتا ہے کہ مجھے خدا کے ساری کاموں کی حکمت سمجھ میں آئے نہیں آتی وہ جو مار پڑی مسلمانوں کو بغداد میں اور خلافت تباہ ہو گئی اس کا بہت بڑا اثر یہ پڑا کہ اس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں اضطراب پھیل گیا اور دلوں میں عنابت اور رجوع اللہ پیدا ہو گیا اور جہاں جہاں یہ خبر پہنچی لوگ افسوس کا اظہار کرنے لگے اپنے اعمال کو دیکھنے لگے اللہ کی طرف رجوع بڑھ گئے نتیجہ یہ نکلا کہ معروم رحمت اللہ کی مصنوعی سامنے آئی سادی کی شاعری سامنے آئی عہدی کی شاعری سامنے آئی یہ جتنے عراقی کی باتیں سامنے آئیں جتنے بڑے بڑے لوگ عالمی اسلام میں پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد اس میں ایک اثر بغداد کی تباہی کا بھی تھا تاکہ عمومی طور پر جو غفلت چھائی ہوئی ہے اس غفلت کو دور کیا جائے اور ایک زوردار جھٹکا دیا جائے کہ تم لوگ کدھر جائے وہ جھٹکا جب لگا تو عقل آ گئی مسلمانوں کو اور کئی صدیوں تک کے لیے پھر خلافت قائم ہو گئی پھر یہ چیزیں چلتی رہیں اس صدی سے لے کے پھر اس کے بعد پچاس ساٹھ سال میں یہ تعداد مسلمان ہو گئے اور ان تعدادیوں نے پٹھانوں نے حکومت بنا لی یہ ترک جو تھے یہ ترک بظاہر اب ترک نظر آتے ہیں نا اس زمانے میں یہ سارا افغانستان اور یہ ساری علاقے بلخ بخارا وغیرہ یہ سب ترکوں ہی کے زیر اثر تھے تو یہ ترک پٹھان جو تھے ان پٹھانوں نے چار ساڑھے چار سو سال مسلمانوں کی خلافت کو زندہ رکھا ہے اس لیے کہ یہ لوگ اتنے کبھی اتنی ہمت اتنی طاقت والے تھے کہ یہ جانتے تھے کہ دنیا میں حکمرانی کیسے کی جاتی ہے اسی لیے بہت سے بڑے بڑے لوگ جب امت کا سوال آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سرحد میں جاؤ افغانستان میں جاؤ ان علاقوں میں جاؤ یہاں کے لوگوں پر محنت کرو تاکہ یہ دوبارہ اٹھیں اور ان کی جو نسلی خصوصیات ہیں ان نسلی خصوصیتوں کی بنا پر یہ حکومت کو قائم کر دیں اور خلافت قائم کر دیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے اس کے بعد ریشمی نما کی تحریک چلی سب نے افغانستان کو اپنا مرکز بنانا چاہا اور اس علاقے کو تاکہ یہاں کی قوم کے بچے یہ ان نسلوں کی تربیت ہو جائے اور یہ دنیا میں پھر سے مسلمانوں کا عروج قائم کر دیں وہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے آگے کو کیا ہوگا لیکن خدا کی یہ جو تقوینیات ہے اللہ اس کائنات میں جو کچھ کرتا ہے اس کے اثرات صدیوں کے بعد نکلتے ہیں تو نتیجہ اس کا انقلاب ان کی تباہی کا عالم اسلام میں بڑے بڑے شعراء ادیب پیدا ہوئے اور عام رجوع اللہ کی کیفیت ساری ہو گئی جتنی عقل کی باتیں تھیں وہ بہت سی مان پڑ گئی اور لوگوں نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کا راہ راستہ اور راہ اللہ میں اصل اصل میں اللہ کا کا عشق ہے اور محبت ہے اسی لیے پچھلی مرتبہ مصنوعی کے کچھ اشعار پیش کیے تھے کہ وہ جو کہتے ہیں نا معلوم بے شنو از نئے جو حکایت اس بانسری کی سنو جو کچھ یہ کہتی ہے اور بانسری <clears throat> فریاد کرتی ہے اور روتی ہے اور روتی ہے اس سے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اصل سے جدا کر دیا گیا ہے میں جس درخت کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس سے مجھے نکال دیا گیا ہے تو میرے رونے سے دنیا میں مرد و عورت سب روتے بانسری جو اس کی آواز ہے وہ یاد دلاتی ہے کہ جب کوئی چیز اپنی اصل سے جدا ہو جاتی ہے تو اس پہ غم کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے بانسری اس لیے روئی تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان رو دے کیونکہ وہ بھی اپنی اصل سے جدا ہو جائے اصل اس کی اللہ کے ساتھ تعلق ہے اللہ تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے ہے یہ بڑی باریک بات اور اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور نہ سمجھ آئے تو کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے وحدت الوجود کی بات یہ جتنے وجودی صوفی ہیں سرتا چشتیہ نظامیہ صابریہ سوروردی یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب زبردست داڑھی ہیں وحدت وجود کی طرف لانے والے اور وہ جو احادیث لاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے آدمی کو رحمان نے اپنی صورت پہ پیدا کیا یہ حدیث اتنی مشکل ہے اتنی مشکل ہے کہ امام مالک رحمت اللہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی جب انہیں کسی نے سنائی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کرنا کہا ایسی بات نہیں ہو سکتی اور بہت سخت الفاظ انہوں نے کہے حالانکہ حدیث سچی ہے بہت سی احادیث ہوتی ہیں جو اہم تک نہیں پہنچی ہوئی ہوتی اور جب پہنچتی ہیں تو پھر اس پہ وہ خطرے کی بات ہوتی ہے امام یوسف رحمت اللہ نے فیصلہ کیا تو کسی نے کہا کہ آپ کے صاحب ابو حنیفہ رحمت اللہ نے یہ فتوا نہیں دیا تھا انہوں نے کہا بالکل نہیں دیا تھا اور اگر یہ حدیث حضرت تک پہنچی ہوتی تو حضرت ضرور اس کے مطابق فیصلہ کرواتے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بھی یہ تھا منصور جن سے پوچھا کہ آپ اپنی موتا میں اپنی کتابوں میں اپنی ان چیزوں میں ذکر کرتے ہیں ہمیشہ وکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کی روایات کا یہ کیا وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے آپ کی روایات نہیں ہیں آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے کیوں نہیں پڑھا تو انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ نہیں ہے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایات لکھنے سے کوئی انکار کرتا صرف بات اتنی سی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے دارالحکومت وہاں انہوں نے بنا لیا تو ان کے شاگرد بھی وہیں چلے گئے تھے اور میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی وہ حضرات آتے تھے حج کے موقع پہ مدینہ طیبہ چلے جاتے تھے اور میں نے مدینہ منورہ سے باہر حدیث کے لیے سفر نہیں کیا اس شہر کی عزت اور احترام میں کہ سب لوگ یہیں آتے ہیں تو سیدن علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ان کے اصحاب سے میری ملاقات نہیں ہوئی اس وجہ سے یہ روایات کم آپ کو نظر آئیں گی میرے پاس سیدن علی رضی اللہ عنہ اب ایک آدمی اس کو غلط رنگ دے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ سیدنا علی اور ان کے ان کے شاگردوں سے نفرت تھی لہٰذا ہم دیکھتے ہیں محتا میں کوئی روایت ہی نہیں پائی جاتی تو یہ اسی اس طرح وہی آدمی کا ہے جس کا اپنا دماغ تعصبات سے نفرت سے بھرا ہوا ہے اور جو آدمی معتدل ہوگا وہ دیکھے گا اس سوال پیدا ہوگا تلاش کرے گا تو خود صاحب مطلب امام مالک رحمۃ اللہ کی روایت مل جائے گی اس لیے بہت سی ستر ہوئے تھے کتنی رحمت اللہ علیہ اویس قدمی پہ بہت زیادہ چیزیں آئی ہیں اویس قدمی رحمت اللہ علیہ متعلق حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا تھا اور حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہ دونوں سے کہ اویس مل جائیں تو انہیں کہنا میری امت کے لیے دعا مانگے اللہ سے میری امت کے گناہوں کی مغفرت کی اور فرمایا اتنے آدمی اویس کی دعا کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے کہ بنو قبیلے کی بکریوں میں اتنے بال نہیں یہ کئی جگہ احادیث میں لفظ آیا بنو کا اصل میں اربوں کا ایک قبیلہ تھا اور انہوں نے بکریاں پالی اللہ تعالی نے برکت دی جانوروں کی نسلوں میں بھی برکت ہوتی ہے سیدنا نور علیہ السلام جب زمین پر اترے اس طوفان کے بعد کشتی سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو سلام اتری اب آپ زمین پہ میری طرف سے سلامتی کے ساتھ وبارکات علیہ اور میری برکتیں تمہاری نسل پہ ہوں اسی نبے آدمی تھے وہ جو اترے ہیں مرد عورتیں پوری دنیا میں اب ان کی ان کی اولاد اسی لیے انہیں آدم ثانی کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام کے بعد دوسرا باپ تھا ہمارا جس میں اللہ نے برکت دی تو اتنی مرد ہو گئی وہ کرنا اسی نبے آدمیوں سے کہاں اتنی آبادی ہوتی اور اللہ اور تیرے ساتھ جو جانور اتر رہے ہیں ہم ان جانوروں میں بھی برکت دیں گے بچھو بھی اترا سانپ بھی اترا کبا بھی اترا اس لیے کہ کبا تو اس سے بھی پہلے تھا حضرت رادم علیہ السلام کے بیٹے نے ایک سے مار دیا نا دوسرے کو تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں کیا بھائی کی لاش اٹھائے پھر رہا ہے اس سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا زندگی میں کبھی قتل ہوا ہی نہیں تھا ان لوگوں کے یہاں تو بڑا پریشان تھا اللہ نے کہا فقاص اللہ ہو رہا اللہ نے کوے کو بھیجا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اور ناحق خون بہاتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلا کہ لاش اللہ نے کہا کوے کو ہم نے بھیجا تاکہ اسے سکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانی ہے کبے نے دوسرے کبے کو مارا اس کے بعد اسے زمین کھودی اس کی میت ڈالی جسے پھر اکلائی کو وہ اس طرح چھپایا کرتے ہیں لاش کو تو ہم سے السلام ان کو بھی برکت دیجیے اور ان کے اولاد اور اس کے بعد جو جانور تھے ان کو بھی برکت دی گئی جب برکتیں ہوئی تو پھر یہ ساری چیزیں پھیلی اسی لیے بچھو کے متعلق آتا ہے یا اگر کہیں بچھو زیادہ ہوں یا کسی آدمی کو ڈر لگے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سلام فی العالمین یہ جو آیت آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو سیدنا نور علیہ پہ پورے جہان میں کل جگ میں اللہ اس کی اس کو سلامت رکھے نور علیہ السلام کو یعنی ان کا ذکر خیر جاری رہے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کوئی شخص تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام اس آیت کو پڑھ لے تو بچھو سے نہیں ڈرتے سلام العالمی اور بہت سی روایات اور بھی تو اللہ نے جانوروں میں بھی برکت دی بکری انہوں نے پالی بنو کل قبیلے والا بہت بکریاں اتنی بکریاں ہو گئیں کہ انہیں بکریوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑے بکریوں کے ریوڑ لے کے نکل جاتے تھے چراتے تھے اور ڈر ہوتا تھا بھیڑیوں کا جنگل میں سے چلے گئے بھیڑیے بکری کو کھا جائیں گے کوئی آدمی چوری کر کے لے جائے گا تو انہوں نے اتنے کتے پالے اتنے کتے پالے کہ اربوں نے بجائے اس کے کہ کہتے یہ بکریوں کا قبیلہ ان کا یہ کتے والوں کا قبیلہ کتے اتنے ہو گئے حفاظتی اور جب کتے اتنے ہو گئے تو پھر بکریاں کتنی ہوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کل قبیلہ اس کی بکریوں کے بال اتنے نہیں ہیں جتنے آدمی میرے اس ویس رحمت اللہ علیہ کی دعا کی بدولت جنت میں چلے جائیں گے اور حج تھا تو عمر رضی اللہ عنہ حج کے موقع پہ بہت چیزیں پوچھتے تھے اور خیمہ بالکل ایک درخت کے نیچے لگا دیتے تھے اور کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا نگران اور جو آتا تھا اپنی بات کرتا تھا عمر رضی اللہ عنہ حج میں سب کو کو بلاتے تھے فلانے فلانے کو اور پوچھتے تھے کہ میری طرف سے جو عمرہ مقرر ہیں کوئی شکایت ہو تو بتاؤ لوگ شکایتیں کرتے بھی تھے تعریف بھی کرتے تو یمن والے آئے آپ نے فرمایا یمن والا تم میں کوئی مراد قبیلے سے ہے تو انہوں نے کہا جی ہم مراد سے فرمایا تمہاری ایک شاخ ہے کرن اس سے بھی کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا جی فرمایا تم نے وید کرنی بھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ وید ہے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا وید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ وید آئیں گے اور یہ فرمایا تھا کہ آپ سے دعا کریں اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اویس کو برس کی بیماری ہو گئی فل بہری اور اللہ نے اسے دعا سے ٹھیک کر دیا اور اس کے جسم پر بس اتنا نشان رہ گیا جیسے ہتھیلی ہوتی ہے اتنا سا تو کیا ایسے ہے انہوں نے کہا جی میری مجھے ہو گئی تھی پھر اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے بیماری دور کر دی اتنا نشان ابھی بھی باقی ہے تو فرمایا میرے لیے دعا مانگو حضرت ویس رحمت اللہ کا آپ امیر ہیں آپ دعا مانگے تو انہوں نے سمر کا نہیں حکم یہ تھا کہ آپ سے دعا پھر وہ جب جانے لگے تو رضی اللہ کا کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کوفہ عراق فرمایا میں وہاں لکھ دیتا ہوں خط لے جائیے میرا اور حکومت خلافت آپ کو وہاں رکھے گی آپ کا بندوبست کرے گی تو انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہی نہیں کہ لوگ مجھے جانے پہچانے راوی صدیق کا اس روایت کا کہتا ہے کہ پھر وہ چلے گئے اور میں کوفا ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوا شام کے وقت تو میں نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کا تم نے مجھے کیسے پہچانا تو میں نے کہا آپ کی شہرت ہوئی ہے امیر المومنین رضی اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے تو بڑا افسوس انہوں نے کیا اور ویس کہنے لگے کہ امیر المومنین نے مجھے مشہور کر دیا ورنہ میری پہلی زندگی اچھی تھی مجھے کوئی نہیں جانتا اتنا اللہ کے ساتھ تعلق تھا یہ کسی آدمی کی کیفیت ہو تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ رات رات بھر اور میں نے بار بار سنا کہتے اللہ جو بھی اس علاقے میں بھوک سے مر جائے اے گار مجھے پتا نہ چلے تو میں معافی مانگتا ہوں مجھے پتا چلتا اسے کھانا دیا اور اے اللہ جو کوئی بھی کپڑا نہ ہونے سے سردی سے مر جائے اللہ میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں معاف کر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو میں کپڑے اس سے دے آتا جو بھی مر جائے کسی مجبوری سے خدا بندہ اس گنا کی معافی میں مانگ اتنا درد تھا سیدنا علی رضی اللہ سے بھی ملے یہ سارے مناقب ان کے آئے احادیث میں جہاں سے گڑبڑ ہوئی ہے وہ گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے اویس قدنی رحمت اللہ علیہ کے متعلق جھوٹ گھڑ لیا ایک یہ جھوٹ کر لیا کہ انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے جب انہیں خبر ملی کہ عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے حضور عبت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت بالکل ٹوٹ جاتے جڑ سے اکھڑ جاتے لازمن فراق میں فرق پڑ جاتا اور میں فرق پڑتا تو صحابہ رضی اللہ عنہ ضرور ذکر کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں یہ فرق پڑ گیا کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایات ملتی ہیں کہ فلاں جگہ آپ قرآن پاک کی آئے بھول گئے اور سلام پھیرا اور چل پڑے تو نماز تو ہو گئی تھی کسی نے کہا اللہ کے رسول فلاں آیت کیا منسوخ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا فرمایا نہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو آپ نے نماز میں نہیں پڑھی آپ نے فرمایا اللہ تمہیں خوش رکھے جزائے خیر دے تم نے مجھے یاد دلا دیا مجھے یاد نہیں رہی کہ میں وہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آیتیں صبح کی نماز میں پڑھی ساٹھ آیات سلح مومن کی تلاوت شروع کی اور ساٹھویں آیت پہ آپ کو کھانسی گئی جہاں موسا اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کر اتنی اتنی چیزیں صحابہ رضی اللہ نقل کرتے ہیں آخری نماز ایک صحابیہ رضی اللہ اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ مغرب کی پڑھائی اور یہ بلب السلاد جو تھی کہنے لگی کسی نے پڑھی تو کہنے لگی اللہ تجھ پہ رحم کرے تو مجھے ان کی آخری نماز یاد دلا دی انہوں نے اس طرح پڑھی تھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہوتے صحابہ کے نام ضرور ذکر کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ کی کوئی ایسی روایت ہے ہی نہیں سرے سے صرف اتنا ہے کہ دانتوں میں زخم آ گیا تھا اور کچھ دانت چھڑ گئے تھے ذرا سا کوئی کونا کوئی ٹوٹ کیا ہوگا بچے اس لیے ویس کرنی رحمت اللہ عالم یہ بھی جھوٹ ہے اور بھی بہت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ نے اپنا کرتا ان کے لیے بھجوا دیا تھا کوئی ایسی بات نہیں زبردست بات اس پہ لکھی ہے حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمت اللہ حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اویس کو پتا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی قیمت کیا ہے تو اپنی ہزار ماؤں کو چھوڑ کے حاضر ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آتے انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دیکھ لینا ان کی نگاہ مبارکہ کا پڑ جانا وہ تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے مغفرت ہے اللہ یہاں انہیں نہیں احساس ہوا کیوں وہ والدہ کی خدمت میں رہے اور یہاں نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرے پاس آنے سے ان کو روک دیا ہے ان کی والدہ کی خدمت اب نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اتنی لمبی بات کی ہے جو کہ بہت سے لوگ ایسی چھوٹی روایات کو پیش کرتے ہیں کہ دندان مبارک شہید ہو گئے اویس نے یہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا پہنچا تھا لہذا غیب میں انہیں فیض پہنچا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اویسیہ اور اویسیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو حاضر نہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں پہنچی تھیں اسی طرح مجھے برکتیں پہنچ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے اور ان کے درمیان کوئی واسطہ یہ ایک نظریہ صوفیوں کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شیخ جو تھے آج سے پانچ سو سال پہلے چار سو سال پہلے ان کا فیض مجھے پہنچا ہے اور یہ سلسلہ اویتیا ہے کہ ظاہر میں ملاقات ثابت نہیں مگر فیض پہنچتا ہے یہ اویسیا سلسلہ اس کا انکار نہیں ہے اویسیا سلسلہ کہ ظاہر میں ملاقات نہ ہوئی ہو اور اس ولی یا نبی علیہ السلام سلام کا فیض اور برکتیں پہنچی اس سے انکار نہیں اس کے بڑے بڑے لوگ قائد ہیں اصل مجدد الفسانی سن ہندی رحمۃ اللہ علیہ قائد ہیں شاہ ولی اللہ محدود ریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سلسلہ ویس کیا تھا بہت بڑے بڑے لوگ قائد ہیں لیکن ایک بات جہاں پر پہنچ کے ان ساری چیزوں کی بنیادیں اکھڑ جاتی ہیں وہ یہ کہ امت میں جتنے بھی لوگوں نے پچھلے زمانے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جتنے پچھلے زمانے میں امت میں صوفیہ نے دعویٰ کیا کہ ہم سلسلہ اویسیہ سے ہیں یہ سب کے دعوے اس وقت ہیں جب ظاہر میں کہیں سے بیٹھ ہوئے تربیت حاصل کی ذکر اور ملاقات کرتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سلسلہ اویسیہ سے یہ کبھی نہیں ہوا کہ ظاہر میں کہیں سے نہیں ہے کہیں تربیت نہیں ہے کہیں علم نہیں ہے کہیں پڑھا نہیں ہے اور جو کہ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں ویس کیا سلسلے سے ہوں بھائی کدھر سے ویس کیا سلسلہ تم نے کس سے بحث کی ہے ظاہر میں اور سمجھنا سمجھنا ہو تو شیر احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ایک فکرے سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ فرماتے تھے کہ دلی کے زندوں میں وہ بات نہیں ہے جو دلی کے مردوں میں ہے میں قبریں جو ہیں ان میں وہ بات ہے جو اب دلی کے زندوں میں نہیں ہے لیکن کیا کریں تربیت کے لیے زندوں ہی کے پاس جانا پڑتا ہے زندہ آدمی سے زندہ کی تربیت ہوتی ہے اگر اس زندگی کو درمیان سے نکال دیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے مدینہ بیٹھ جاتے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے سلسلے ویسیاں سارے جا رہی ہیں ہماری تربیت ہو رہی ہے کبھی نہیں ہوا اس لیے اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں ان سے پوچھے آپ کی تربیت کس نے کی وہ کہتا ہے میرے پلان شیخ نے اچھا جی ان کی کس نے کہتا ہے کی وہ تو سلسلہ ویسیہ تھا سلسلہ ویسیا ٹھیک ہے مانتے ہیں اسے لیکن یہ قتل نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی کی ظاہر میں کسی نے تربیت نہ کی ہو اس طرح تو ہر آدمی اٹھ بیٹھے گا ہر آدمی بیٹھ شروع کر دے ہر آدمی کہنے لگے کہ جناب والا میرے تو رات خواب آئی تھی اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا یہ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سرے سے ان کی شخصیت کا انکار کر دیا حدیث کی کتابوں میں پڑھیں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ دعائیں جو میں نے نے آپ حضرات سے عرض کی ہم یہ ساری مسلم کی روایات ہیں اعلیٰ درجے کی صحیح عادی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا میرے پاس ان کی کوئی خبر نہیں مجھے خبر نہیں پہنچی یہ ہو جاتا ہے بڑے بڑے آئمہ کیا ہے ہم تو اپنے اس ماحول سے نکلے نا اور آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے جائیں تو جہاں پہاڑ آ گیا خبر رک گئی کون اس پہاڑ کو عبور کرے پیچھے جائے اور جا کر دیکھے کہ اس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے دریا اور سمندر آ گئے خبریں روکے کون سمندر کو عبور کرے جدہ سے اور کراچی پہنچ کے دیکھے کہ کراچی جو گاؤں میں کیا ہو رہا ہے آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہم اس ماحول میں اگر جا کر سوچیں تو وہاں پر تو یہی چیزیں تھیں گاؤں ہے قصبہ ہے لوگ آتے جاتے ہیں خبر پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے امام مالک رحمت اللہ کو ایسی خبر نہیں پہنچی امام مالک رحمۃ اللہ میں نہیں جانتا ہوا ہے کون ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ باقی کا انکار کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تک وہ روایت نہیں پہنچی تھی جو بڑی نازک ہے انہوں نے کہا یہ کون کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ خلق اللہ آدم علی صورت ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی شکل پہ اپنی صورت پہ انہوں نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو دوسرے مرحلے میں کوئی بھی گمراہ آدمی معاذ اللہ تو پھر اللہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھی انسان ہو جاتا ہے اس کی بھی دو آنکھیں ہیں دو پاؤں ہیں اس طرح اور اس طرح اس طرح اور یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد پہ لوگوں نے پوری گمراہی کے فرقے بنائے اور اتنی گمراہی پھیلی اتنی گمراہی پھیلی خاص طور پہ ان ہمبلیوں ہمبلیوں نے دو کام ایسے کیے ہیں ابن جوزی نے وہ بھی ہمبلی ہیں اور بہت بڑے لوگوں میں سے ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے میں جب یہ کتاب لکھ رہا ہوں تو اسی ہزار گناہ گار مسلمانوں نے میرے ہاتھ سے توبہ کی اور ایک لاکھ سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کو میں مسلمان کر چکا ہوں یہ جو مخلوط معاشرے ہوتے ہیں نا اسلام ان میں اسی طرح تیزی سے پھیلتا ہے کہ مخلوط معاشرے میں مسلمان ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے رہ رہے ہوتے ہیں تو جب اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں اور جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ان کی برکتیں ان کی دعائیں تو انہیں اس سوسائٹی کو قریب آنے کا موقع ملتا ہے اس سوسائٹی دیکھتی ہے کہ اچھا یہ مسلمان اتنے اچھے ہیں اور مسلمانوں کو شرم آتی ہے کہ اگر ذرا دین میں اپنی اولاد پہ غفلت کی تو اولاد ہندو ہو جائے گی اولاد کسی اور دین میں چل پڑے گی ہر وقت جو کرنا ہولی دیوالی پہ دروازے بند کر دیتے ہیں کہ بچوں بالکل باہر نہیں جانا ہندو مت سے متاثر نہ ہو جاؤ اسی لیے جن لوگوں نے اس ملک کی تقسیم کی مخالفت کی تھی وہ کہتے تھے کہ جب ہم آئے تھے تو ہم دس بیس پچاس سو آدمی تھے اور اب دیکھو جو ہندو مسلمان ہوتے چلے گئے تو اب ہم کروڑوں میں پہنچ گئے اگر آپ اس تقسیم کے عمل کو کریں گے اور رک جائے گا یہ معاشرہ بٹ جائے گا الگ الگ ہو جائیں گے تو صدیوں تک وہ نفرتوں کی دیواریں ہم ختم نہیں کر سکیں گے اسلام کی تبلیغ کو نقصان پہنچائے وہ کہتے تھے کہ کئی صدیاں لگیں گی کہ وہ نفرتیں مٹیں گی اور پھر ہندو مسلمان ہونا شروع ہوں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے نہ کرو ایسے <clears throat> وہ صحیح غلط تھا صاحب غلطیاسی بات ہے میں اس سے کچھ نہیں لیکن ان کا موقع یہ تھا تو یہ جو مخلوط معاشرے ہوتے ہیں وہاں عیسائی یہودی مسلمان رہتے تھے ابن جوزی کہتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا وہ کہتے ہیں ہمبلیو دو داغ تم نے اپنے چہرے پہ ایسے لگا لیے کہ سمندروں کا پانی اسے نہیں دھو سکتا ایک یہ جو تم نے کہنا شروع کیا ہے کہ اللہ بھی ایسی ہے جیسے ایک انسان ہے اللہ اللہ خدا کی بھی ہاتھ پاؤں ہیں آنکھیں اور یہ جو تجسیم کا نظریہ تھا یہ اس وقت ہمبلیوں نے پھیلایا یہاں تک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا جس پہ ہمبلیوں نے باقاعدہ اپنے مسلک کے لوگوں کا رد کیا یہاں تک لکھ دیا ظالموں نے معاذ اللہ خدا نام رکھ کے اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی داڑھی کے بارے میں نہ پوچھو اور اے خدا کے پوشیدہ آزا کے بارے میں نہ پوچھو باقی میں سب خدا کی تصویر کھینچ دوں گا کہ اللہ پیسے اس کا یہ دو چیزیں مجھ سے نہ پوچھو ابن جوزی نے اتنا سخت اس پہ لکھتا ہے اور دوسری چیز ابن جوزی نے کہا جو تم نے اپنے منہ پہ غالب مان لی ہے وہ یزید کی حمایت کی کہ یزید کو تم المومنین اور یزید کو اتنا اچھا کہتے ہو کیا مطلب یہ داغ نہیں بھول سکتا بالکل ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے آج ہمارے ہاں کئی حنفی ہیں جو یزید کی حمایت میں کتابیں لکھ رہے ہیں یزید یزید رحمت اللہ علیہ سیدنا یہ سب کچھ اور خود ہمارے حنفی ہی دوسرے مطلب اس کو رد کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کتابیں نہ لکھو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل گرامی تھی جو کربلا میں ظلم ہے بس ظلم کو دھیان اتنا ہی کرو جتنا ہے نہ اس میں مبالغہ کرو نہ دوسری طرف جاؤ کہ وہاں کچھ ہوا ہی نہیں یہ دونوں اب شروع ہیں ایک طرف تو پہلے تھے دوسرے اب شروع ہو گئے حالانکہ حنفی علماء جو بخارا کے تھے یہ سارے بخاری فکا یہ سب کے سب یہ لانت کے تھے بخارا کے فکا کوئی معمولی بات نہیں تھے وہ علاقہ تھا کہ کاسانی رحمت اللہ علیہ نے شرح لکھی ایک کتاب تھی تو فصل ملو اس کی شرح کاسانی نے لکھی بدائے تو کاسانی کے استاد جو تھے یہ انیس سال کی عمر میں اس نے شرح لکھی آٹھ جلدوں میں اس سب بچے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے کام کرتے تھے اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس بیس بیس سال کے لڑکے گورنر بن جاتے تھے یہ جو اب ہم پڑھتے ہیں نا مختلف جو آتی ہیں کہ امریکہ میں بیس سال کے لڑکے نے کیا یورپ میں پچیس سال کے لڑکے نے یہ کام کر لیا اتنی چھوٹی عمر میں تو اس کی بہت سی وجوہ ہوتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ قومیں جب عروج کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ان کے ہاں وہ بچہ شروع سے ہی بڑی شخصیت ہوتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھارہ اٹھارہ سال کے لڑکوں کو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اسید رضی اللہ عنہ کی عمر کل سترہ سال تھی انہیں مکہ میں گورنر مقرر کر کے چلے انیس سال تھی انیس سال تھی یاہیا رحمت اللہ علیہ کو عباسیوں نے بھیجا قاضی بنا کے بسرا میں تو بسرا والے جب استقبال کرنے کے لیے قاضی کا آئے تو انہوں نے کہا اللہ یہ قاضی ہوگا ہمارا اس شہر کے فیصلے کرے گا اتنا تو یہ بچہ ہے اور داڑھی بھی اس کی پوری نہیں آئی تو کسی نے ایسے ہی مذاق میں پوچھ کیا کہ قاضی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے کہا اس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا جو گردر بنایا تھا تو اس کی عمر کتنی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم فرمایا پڑھ کے آنا کسی نے کہا حضرت ان کی عمر تو سترہ سال تھی فرمایا میں سے دو سال بڑا ہوں یہ جواب دیا تو سترہ اٹھارہ بیس سال کے لڑکے ایسے کام کرتے تھے اتنے بڑے بڑے کام تو یہ جو احادیث ہیں یہ جو چیزیں ہیں اب بخاری جو تھے یہ فرق کے کاسانی کاسانی انیس سال کے تھے استاد اتنا خوش ہوا اس نے کہا میں تمہاری شادی اپنے گھر کر دیتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ سے شادی کر دی بچی کی عمر پندرہ سال تو اب تک ان کے فتوے ملتے ہیں اور اس خطرے میں تین دستخط ہوتے ہیں ایک سسر کے ایک دھاماد کے اور ایک ایک سسر کی بیٹی ان کی بیوی جو تھی وہ پندرہ سال کی عمر میں فتوا دیتی تھی اتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا تو یہ لوگ ایسے ہی تھے ابن جوزی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ تو یہ بخاری فکا یہ کاسانی یہ سارے ادھر بھی تو تھے اس نے لکھا ہے کہ بخارا کے علماء یزید کے کفر کا فتوا دیتے ہیں اس پہ لانت کو جائز کرا دیتے ہیں اس لیے یہ جو حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اپنی صورت پر جب یہ آئی وجودی صوفیہ کے ہاں جو وحدت الوجود کے قائل تھے تو انہوں نے کہا اللہ کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو اپنی صورت پہ بنایا اور اس حدیث کی شرح جب علم کلام میں جو صحیح معنی میں انہوں نے شرح کی انہوں نے کہا یہ صورت ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہی کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے آدم ہی کی طرف اللہ نے آدم کو پیدا کیا آدم ہی کی صورت میں یعنی اللہ نے اتنی زبردست صورت اسے دی کہ جانوروں میں آپس میں مشاورت ہے کسی بھی چیز میں لیکن انسان کی کسی سے مشاورت نہیں ہے انسان کو اللہ نے اتنا اچھا بنا یہ انہوں نے کہا اصل میں حدیث اس لیے یہ وجود واضح الوجود کے جو صوفیاں ہیں وہ ان احادیث کو بہت لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کی ہے انسان بالکل ٹھیک ہے صاحب لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام والسلام کو اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا آدم کو اس کی صورت پہ پیدا کیا یہ جو قرآن کہتا ہے خلق نل انسان اپنی اخن تقویم اور ہم نے تو انسان کو زبردست صورت دی ہے ہم نے انسان میں جتنی خوبیاں رکھی ہیں کائنات میں کسی میں اتنی خوبیاں نہیں ہیں یہ آگے شاہ اللہ اللہ عالمی بیان کریں گے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ فرشتے زمین پر یہ چیزیں کرتے ہیں اب تکوینیات وہ ایک الگ چیز تھی تشریعات ایک الگ چیز تھی اللہ تعالی نے بغداد میں جو ثانیہ ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عالم اسلام میں رجوع اللہ توبہ کی کیا کیسے وجود میں گئی کئی چیزیں وجود میں آئیں معروم رحمت اللہ جب انتقال ہونے لگا تو صدر الدین قونوی تھے صدر الدین قونوی جو تھے یہ خلیفہ تھے ابن عربی کے اور ابن عربی زبردست داڑی ہیں وحدت الوجود کے اور انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس پہ اور ابن عربی نے اگر ان کی کتابوں کو پڑھیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ کس پائے کے آدمی تھے ہمارے انتظار میں آخری آدمی جو جو ابن عربی کو سمجھے تھے اور ابن عربی کو پڑھا سکتے تھے اور اس کے اہل بھی تھے کوئی شبہ نہیں ہے بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ حضرت کے بعد کہاں رہا کوئی پڑھانے والا اور پڑھنے والا پہلے خانقاہوں میں لوگ جاتے تھے ابن عربی کے فلسفے کو پڑھتے تھے ابن عربی کی چیزوں کو پڑھتے تھے بہت چیزوں کو نکلسن ہے ڈاکٹر اقبال کی مصنوعی جس نے دیکھی اور بڑی تعریف کی بڑی چیزوں کی اس نے ابن عربی میں لکھا ہے اب امریکہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پائے کے ہیں مستشرق یہودی وہ ابن عربی کو پڑھتے ہیں اور ابن عربی رحمت اللہ عرب انہوں نے کام بھی کیا ہے عیسائیوں نے کام کیا ہے لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں میں شاید ہی کوئی ہو جس نے ابن عربی پہ کام کیا ہو کام بھی کیا ہے ابن عربی رحمت اللہ عرب پہ تو وہ وہابیوں نے کیا ہے سعودیہ میں اور کام یہ کیا ہے کہ شخص کافر فتوا لگایا ہے پوری کتابیں لکھ رہے ہیں ابن عربی رحمت اللہ کے خلاف کافی تھا یہ تھا وہ تھا وہ تو خیر ایک علمی بحث ہے لیکن وحدت الوجود کے یہ داڑی تھے انہوں نے ان احادیث کو لیا اللہ کے ساتھ تعلق خدا کے ساتھ مہربان ابن عربی رحمت اللہ علیہ اصل میں تو تھے اسپین کے اور اسپین کی زمین میں اگر کوئی آدمی جائے اسپین اور چند دن وہاں قیام کرے تو اسے ایسے معلوم ہوگا جیسے ابھی عرب یہاں سے کے گئے اسپین کی یہودی اور عیسائی بچیوں کے نام فاطمہ ہیں عائشہ ہیں اسپین میں اب تک آپ کو عام بازاروں میں اربوں کے وہ جبے ملیں گے لمبے لمبے عیسائی یہودی پہن کے پھر رہے ہیں اسپین میں اب تک آپ کو کھجورے ملیں گی چمڑے کے بنے ہوئے مشکیزیں ملیں گے چیزیں ملیں گی اسپین میں اہل نظر کہتے ہیں کہ اب تک اہل اللہ کا وجود پایا جاتا ہے اسما ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک قلعہ لکھا بھی ہے حضرت نے فرماتے تھے میں جب اسپین گیا تو وہاں پر روحیں آ آ کے علماء کی اور سوکھیا کی روحیں اس سے چمٹتی تھی گلے لگاتی تھی اسپین میں اپنی بہت کچھ ہے لیکن کہاں ہے تحقیق کرنے والے کہاں ہے لکھنے والے کوئی نہیں لکھتا کوئی نہیں جانتا کہ اسپین میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال جو حکومت کی کون کون لوگ پیدا ہوئے کہاں گئے وہ لوگ اور کام کی تصنیفات اور یہ چیزیں تو یہ اسپین کے تھے ابن عربی پھر وہ آ گئے مصر میں پھر وہ مکہ مکرمہ میں آ گئے پھر دمشق چلے گئے دمشق میں پھر ان کا انتقال ہو گیا ان کے خلیفہ تھے سدر الدین کونوی اور صدر الدین کونوی جو ہیں یہ اور معروم رحمۃ اللہ علیہ تھے ایک ہی زبان کے لوگ تھے معروم رحمۃ اللہ علیہ جب مصنوعی لکھی ہے تو معروم رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑی عجیب و غریب چیزیں تاری ہوتی تھی اور مصنوعی پڑھنے کی چیز پتہ چلتا ہے اب مصنوعی کون پڑھاتا کوئی نہیں ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی مصنوعی پڑھاتا ہمارے استاد تھے محبت الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہمیں مصنوعی کے کچھ اسباب پڑھائے تھے فرمایا برکت کے لیے پڑھا دیتے ہیں تاکہ سند متصل ہو جائے مولانا روم رحمۃ اللہ تک باقی مصنوعی اب سمجھتے ہی فارسی کو نکال دیا اب سے پچاس سال پہلے چھٹی ساتویں میں فارسی پڑھایا کرتے تھے آٹھویں نویں میں آپشن ہوتی تھی کہ آپ ایک مضمون پڑھ سکتے ہیں فارسی کو نکال دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس امت میں اگلی نسل کا بالکل مسلمانوں کے ماضی سے تعلق پاٹ کیا جائے آٹھ نو سو سال کی کتابیں آپ کی فارسی میں فارسی آتی پڑھے کون مصنوعی کون پڑھے معروم رحمت اللہ علیہ کی صدر الدین کونوی کہتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ کے خلیفہ کے میں حاضر تھا ان کے انتقال کے وقت تو میں نے دعا کے لیے لوگوں کو کہا تو انہوں نے ڈانٹ دیا معروم نے اور معروم نے کہا بس دعا مانگو اب میری زندگی کی تم نہیں چاہتے کہ نور نور میں مل جائے یعنی میری روح جو نور ہے اللہ جس جو نور تو ہے لیکن ہم نہیں جانتے وہ کہتا نور یہ نور تھوڑا ہی ہے یہ تو بجلی ہے معاذ اللہ یہ مخلوق ہے اللہ کہتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے تو انہوں نے کہا مطلب اس نور کے ہاں حاضری ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو قرآن میں کہ اللہ نور السماوات آواز اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اس سے مراد روشنی نہیں ہے کہ روشنی تو ہم پیدا کرتے ہیں بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے یا نور روشنی ہے تو وہ آگ لگانے سے دیے میں پیدا ہو جاتی ہے اللہ جو نور ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اس میں کیا کہا مخلوق سے اس کی کوئی مشاورت نہیں تو جو نور سے نور ملنے کا کانسیپٹ ہے نا وہ ہے الوجود وجودی صوفیہ اس لیے ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جب ملائکہ کا ذکر کرتے ہیں اور فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زمین کی ان چیزوں سے بھی فرشتے پیدا ہوئے ہیں اور خضر علیہ السلام کو وہ ان زمینی فرشتوں میں شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام وہ فرشتے نہیں ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں زمین سے ہی پیدا ہوئے اب جب یہ کہتے ہیں شاہ صاحب تو اس کے بالکل برعکس وہ شیاطین کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جواب لکھی ہے ظاہر ہے کہ ہم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل تو نہیں ہیں کہ ہر بات میں حضرت رحمۃ اللہ کی وکالت کریں اس کی اصل کتاب و سنت میں ملنا بہت مشکل ہے فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے مقابلے میں وب اظہار کا اور اس کے مقابلے میں فرشتوں کے کچھ اور مخلوق بھی ہے خفت و حیشن یہ جو دوسری مخلوق ہے یہ بہت زیادہ ہلکے وہ کیش ان اور بہت اوچھا پن ہے ان میں وہ افکار ملادات اور ان کے رجحانات ہیں کہ دنیا میں خیر کے علاوہ شر پھیلے اور جب حد آپ بخارات ظلمانیہ اور جس طرح فرشتے رشتے پیدا ہوتے ہیں ان چار عناصر کے نور سے یہی چار عناصر میں جو سڑان پیدا ہوتی ہے تعفن پیدا ہوتا ہے تو اس گندگی سے یہ ایک مخلوق جنم لیتی ہے ہم یہ شیطان ہے لا یزالون اور یہ شیطان ہمیشہ الملائکت فی واللہ عالم یا انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا اللہ عالم کہہ کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ فرشتوں کے برآب اس کائنات میں شر کو پھیلائیں اور تباہی کو پھیلائیں اب جو شروع ہوا تھا چیپٹر یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے اسے شروع کر رہے ہیں اللہ کی سنت سے کہ اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے یہاں اس کو ختم کر دیا خلاصہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا آگ پانی مٹی اور ہوا یہ چار عناصر ہیں پوری کائنات چار پہ چلتی ہے انہوں نے کہا ان کا جب ایکسٹریم آتا ہے اونچائی میں آتے ہیں بالکل پیور فارم میں آتے ہیں بالکل خالص ہو جاتے ہیں تو ان سے بخارات اٹھتے ہیں ان بخارات سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں یہی چاروں عناصر جب گل سڑ جاتے ہیں ان میں بو پیدا ہو جاتی ہے تعفن پیدا ہو جاتا ہے تو اس تعفن سے زمین میں شیاتی پھیلتے وہ کہتے ہیں کہ وہ وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے نا کہ امن ان یہ جو پرندے ہوا میں اٹھتے ہیں اور یہ جو ہماری مخلوق ہے یہ لوگوں امم ان یہ بہت بڑی مثالیں ہیں تمہارے لیے سمجھنے کے لیے اللہ کی ذات کے ہم لوگ اور بھی کرتے کبھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے چیونٹی کو پڑھیں تو جو چیونٹی ہے اس کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو پھر کوئی وجہ نہیں رہتی کہ وہ اللہ کو نہ مانے اگر اکڑ ٹھکانے ہو تو چیونٹی کے متعلق اب یہ تحقیق آئی ہے کہ نہ اس کا پیٹ ہے نہ اس کا سر ہے وہ کرتی کیا ہے دماغ اس کا کیا ہے وہ کہتے ہیں چیونٹی بالکل نہیں جانتی رابطہ کا اس کے جسم سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے فلوڈ اور وہ اسے پھینکتی ہے تو اس سے اسے پتا چلتا ہے کہ آگے کیا کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے پھر جب بندش دیکھتی ہے ایک جگہ میں نہیں ہے تو وہ وہاں سے ہٹ کے پھر کہیں اور چلی جاتی اب امریکہ والوں نے تجربہ کیا چیونٹی پہ اور چیونٹی پہ انہوں نے ذرا سا بارود لگا دیا اور نے کہا یہ خود کچھ دھماکہ چیونٹی میں کر کے دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے تو انہوں نے تحقیق کی کئی چونٹیوں پہ بارود لگا کے پھینک دیا چونٹیوں میں تو انہوں نے اس دوربین سے سارے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ساری چونٹیاں ایک طرف ہیں اور ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اس ڈر سے کہ اگر بارود یہ پھٹ گیا تو میری ساری بہنیں باقی ہلاک ہو جائیں گی ساری چونٹیاں مر جائیں گی بالکل الگ جا کے کھڑی ہو جاتی خدا کی شان ہے اللہ کا کرنا ایسا ہے اب یہ مسلمان پڑھیں کیوں کوئی پوچھے مطلب ہم پڑھیں کیوں وجہ کوئی وجہ نہیں ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں پڑھنے کے لیے آئے ہم تو شہزادے انسپیکشن کے لیے آئے ذرا دنیا دیکھیں کون ٹھیک کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے امریکہ غلط کر رہا ہے اس پہ تنقید کریں فلاں ٹھیک کر رہا ہے سعودی ٹھیک کر رہے ہیں تعریف کریں اور ساٹھ ستر سال زندگی گزارتے چلے جائیں ہم شہزادے ہیں ہمیں کیا پڑھی ہے ہم پڑھیں ہم کوئی محنت کریں ہم کوئی تعلیم حاصل کریں سوال ہی پیدا مسلمان بچہ پڑھ جائے کائنات ٹوٹ جائے آسمان پھٹ جائے مسلمان بچہ نہیں پڑتا کبھی نہیں پڑتا اب وہ وہ جو بلیک ہول کی تھیوری ہے یہ چند دن پہلے اخبار میں بھی آیا تھا آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے سبحان اللہ عجیب چیز انہوں نے کی دکھائی ہے کہ آئنسٹائن نے جو تھیوری دی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار یہ روشنی ہے روشنی سب سے زیادہ تیز رفتار ہے اب انہوں انہوں نے نے سائنس کی تحقیق کی تو انہوں نے آئنسٹائن کا نظریہ باطل پایا روشنی سے بھی زیادہ ایک اور چیز انہوں نے ہے اس کا نام بھی کچھ ہے وہ کہتے ہیں یہ اس سے بھی جلدی سفر کرتا ہے اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو جانور ہے نا تم ان پہ غور کرو امن نمسالو یہ تمہارے جیسی ہیں یعنی ہماری مخلوق ہونے کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا پرندہ چھوٹا سا جو نیوزی لینڈ سے اڑتا ہے اور کہاں پتہ نہیں جاتا ہے نو دن مسلسل اڑتا رہتا ہے سائنس والے کہتے ہیں تحقیق کی کہ نو دن اس سے نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی پتہ چلا اس کا آدھا دماغ سو جاتا ہے اڑتا رہتا ہے پھر جب پہلا دماغ سو کے بارے ہوتا ہے تو دماغ کا دوسرا حصہ سو جاتا ہے عجیب و غریب چیز ان چیوٹیوں کی عجیب و غریب چیزیں ہاتھی کھڑا ہو کے کان ہلاتا ہے یہ پوری سائنس کی اب تحقیق آئی ہے کہ ہاتھی جو کان ہے تو تین سو میل کے فاصلے پر وہ پیغام بھیج رہا ہوتا ہے کہ یہاں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ اللہ کا ایک نظام ہے یہ سب چیزیں باری ہمارے پاس تو دو ذریعے ہیں نا ایک تو کانوں سے آواز ہم اس کے ذریعے آواز سنتے ہیں ایک نظریہ ایک ایک چیز یہ ابھی یاد ہوئی ہے کہ ہم جو آواز سنتے ہیں اس پہ موبائل فون پہ تو ڈائریکٹ آواز تھوڑی ہوتی ہے یہ ہماری آواز جا کر ٹکراتی ہے پھر وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے پھر تبدیلی کے بعد وہ آواز دوسرے کو سنائی دیتی ہے لیکن اتنی جلدی ہوتا ہے کہ ہم سائنس کے اس پروسیس کو سمجھ نہیں سکتے اور ایسے آواز سننے کے ہمارے پاس بھی دو ذریعے ہیں چونٹی کے پاس سترہ ذرائع ہیں انہوں نے لکھا ہے چونٹی بجلی کس کس چیز کے متعلق کہ یہاں جاتے ہیں اپنا کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ جاتے ہیں اور مثال دی ہے جیسے آپ بلیک بورڈ پہ لکھ کے چلے جائیں اور بعد میں شاگرد آئے اور آ کے پڑھے تو دیکھ لے گا کہ ہمارے استاد یہ لکھ کے گئے ہیں تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے نا پہنچ جائے گی بعد استاد لکھ کے چلا گیا کلاس میں سارا سوال حل کر کے اس کا بچوں میں جا رہا ہوں اس کو خود پڑھ لینا تو استاد نہیں ہے لیکن تعلیم تو ہو گئی نا وہ کہتے ہیں چونٹی بلی کیا کیا چیزیں وہ جاتے ہوئے نشان چھوڑ جاتی ہیں اگلی جو اس کی نسل آتی ہے ان نشانات کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں یہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں اس کے بعد اتنا کام آگے کروں کی مکھی ہے اللہ خود کہتا ہے کہ اس میں میرے ہونے کی نشانی اور خدا عجیب بات کہتا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے اوہار تیرے نے رہی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف اور اللہ نے کہا ہے من بیوتا اور دیکھ شہد کی مکھی تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں شہر کی مکھی تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس فضا میں تیرے راستے متعین کر لیے فصل کی سب الربلا تیرے پروردگار نے فضا میں جو تیرے روٹس مقرر کیے ہیں انہیں پہ چلتی ہے روٹ سے اگر جہاز ہٹ جائے تو پھر مارگلا جا گرا ایسے ہی ہوتا ہے یہ جتنے ہوائی جہاز ہوتے ہیں ان کا روٹ ہے نا کہ کہاں سے کس سے اڑنا ہے کس لائن میں جانا ہے اللہ نے کہا ہم نے شہر کی مکھی کی طرف وہی کر کے اس کے روٹس مقرر کر دیے ہیں اب شہر کی مکھی پہ تحقیق کی ہے لوگوں نے اور وہ بتاتے ہیں کیسے وہ چلتی ہے مکھی کیسے چلتی ہے کیا چیز کیسے چلتی ہے اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا نظام ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے لوگوں کو خیر کی طرف لاتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ جو چار عناصر ہیں یہ چار عناصر پانی مٹی آگ اور ہوا یہ جب سڑتے ہیں تو ان کی سڑاند سے ایک مخلوق جنم لیتی ہے اور وہ ہیں شیاتی یہ شیاتین دنیا میں تباہی پھیلاتے ہیں ہر وہ کام جس کے لیے فرشتے محنت کرتے ہیں اور انسانوں کو بلاتے ہیں یہ شیاتین اس کی ضد میں پڑ جاتے ہیں اور شیطان دعوت دیتا ہے اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ شیاتین جب جہنم میں شیطان بڑا لوگ اسے لانت ملامت کریں گے چودہ بارے میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اس پہ لانت کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم یہاں جہنم میں پہنچے تو کہے گا کہ بالکل ایسے نہیں ہوا دیکھو خدا نے رسولوں کو بھی بھیجا علیہ الحمۃ السلام اور میں بھی تھا اللہ ان جب تم لی اتنی سی بات ہے کہ وہ بھی دعوت دیتے رہے خدا کی طرف میں دعوت دیتا رہا تمہیں برائی کی طرف فرسٹ جب تم لی تم نے خود میری بات مانی تھی وہ مان لیتے وہ نہیں مانی میری بات مان لی تو آج جو جہنم میں پہنچ کے مجھ پہ لانت کر رہے ہو کلا تو لوم نہیں مجھے برا نہ تو اپنے آپ پہ لانت بھیجو کیوں مانی تھی نہ مانتے دعوت دونوں طرف سے آئی تھی ایک دعوت تم نے قبول کر لی میری ان کی چھوڑ دی تو تمہارا اپنا قصور ہے میرا کیا قصور ہے اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے بات کو ختم کیا ہے تاکہ وہ بتائیں لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ کی یہ بات جو ہے نا کہ اس سڑان سے اور تعفن سے وہ شیاطین پیدا ہوتے ہیں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اپنا کش ہوگا کیونکہ وہ صوفی بھی بہت بڑے یہ جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہیں نا آدمی کبھی عمر بھر ان کے ساتھ رہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کے کتنے اس ہیرے کے پہلو کتنے ہیں یہ ہیرا ہے کیسا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہ غالب آ گیا تھا علم تو لوگوں نے نہیں جانا کہ وہ صوفی کتنا بڑا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ صوفی بھی اتنے ہی بڑے تھے ذکر مراقبات اللہ کے ساتھ تعلق یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بیس بائیس سال کی عمر میں وہ پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ مدینہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مجھ پہ چھا گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا وہ جتنی بھی چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ سب مدینہ منورہ کو ایسا تھوڑا ہی تھا جیسا آج ہے مدینہ طیبہ میں ہوٹل بند ہو جاتے تھے شام کو اور لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے رات وہ اتنے اتنے عجیب لوگ تھے حرمین شریفین میں آ کے دکان کھولی گاہک آیا اس دن کا رزق پورا ہو گیا دس روپے خرچہ ہے دو چار چیزیں بک گئی نفع دیکھا دس روپے آ گیا دکان بند کر کے مسجد میں چلے گئے حرم شریف میں چلے گئے آپ کرتے رہے سارا شام تک کہتے تھے بس اللہ نے آج کے رزق دے دیا ہے مسجد لبی کی نماز اس رزق سے کہیں زیادہ بہتر ہے بس نماز پڑھیں گے بس طواف کرو کہتے تھے اللہ نے دے دی ہے یعنی آج کی روٹی کل نئی روٹی خدا دے دے گا اگلے دن اگلے دن کیا رزق مل جائے گا شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں ہوٹل سارے بند تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مجھ پہ ظاہر ہوئی میں نے عرض کیا کہ میں سخت بھوک میں ہوں کیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کچھ ہو جائے گا پھر مجھ سے یہ یہ باتیں کی پھر روح آپ کی چلی گئی پھر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک عرب آیا اور دودھ کا ڈول لے کے آیا اور اسے پلایا پھر کہا اور پی لے پھر کہا اور پی لے تو بڑا حیران تھا کہ یہ کیوں اتنا اقرار کر رہا ہے اچھی طرح دودھ میں نے پیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو دوبارہ دیکھا تو آپ نے فرمایا تم نے تمہیں تمہاری بھوک مٹ گئی میں نے کہا جی تو بڑے خوش ہوئے فرمایا یہ میں نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ وہ ہمارا ایک مہمان آیا ہوا ہے اسے جا کے کچھ کھلاؤ یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا اس لیے اب جو ہمارے حلقوں پہ یہ وہابیت کا اثر زیادہ ہونے لگا ہے اور ہم روحانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اللہ کے ساتھ تعلق رات کو تہجد میں اٹھنا رونا خدا سے دعا مانگنا بات بات پہ اللہ کی طرف رجوع کرنا خدا کا نام لینا یہ جو اب ہم پہ وہابیت کا اثر ہے نا اس اثر کی وجہ سے ہم اس روحانیت سے کٹتے جا رہے ہیں تو یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیس بائیس سال کی عمر تھی جب یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تو اس آدمی کو جو باقی چالیس سال اللہ نے دیے ہیں اس میں وہ کس کمال پہ پہنچا ہوگا تو جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ایک چیز غالب آ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں بس اس میں یہی کمال ہے دوسرے اس ہیرے کے پہلو دیکھو تو جو سمندر میں جتنا گہرا گیا ہے بس اتنی کی خبر اللہ سے دیتا ہے کہ اس سمندر اتنا گہرا ہے وہ کیا جانے اس سمندر میں اور کیا کیا چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ میں علم بھی اتنے تھا شاہ صاحب رحمت اللہ میں بھی اتنے ہی ماہر تھے اتنا گہرا ان کا راز قدم کا تصور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کی پیدائش جو ہے انہوں نے کئی عالم کشف میں دیکھی ہوگی لیکن اب تک تصریح ہمیں ملی نہیں کہ شاہ صاحب اللہ علیہ نے یہ کہاں ذکر کیا ہوگا نہیں ملی شاہ صاحب شاہ ولی اللہ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ایسی ہیں جو اب تک کلمی نسخے ہیں چھپ کے سامنے ہی نہیں آئے سترہ سو ساٹھ کے ہیں ہمارے بچے محنت ہی نہیں کرتے کیوں کریں اس پہ کوئی پیسے تھوڑے ہی ملیں گے اگر کوئی کہہ دے کہ شاہ ولی اللہ اللہ علیہ کی کوئی کتاب آپ تحقیق کر کے مارکیٹ میں لے آئیے دس لاکھ ملے گا تو پھر تیار ہو جائیں گے نہ کون مغز ماری کرے اور مصیبت یہ ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مولویوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہمارے مدارس کے بچے جو فارغ ہوتے ہیں کہیں کوئی شاز و ناز کتابوں کو پڑھے تو پڑھے ورنہ ان بچوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا ان کی بھی اپنی مجبوری ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں ہمیں اب تک تو نہیں ملا لیکن خیال یہی ہے کہ شیاطین کی پیدائش اور یہ چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں کہ ان کا عالم کشف میں کوئی چیز دیکھی ہوگی اس کو تحریر فرمایا کیونکہ حجت اللہ میں کئی جگہ اپنے مخصوصات بھی بیان کرتے ہیں تو ان شاء اللہ جو اگلا باب ہے اس آئندہ شروع